الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون محترم سامعین یہ سورت البقرہ کی بڑی مشہور آیت آیت نمبر دو سو چون میں نے پڑھی ہے آیت الکرسی سے پہلے جو آیت ہے وہ یہی ہے اور آج اسی آیت پر کچھ گفتگو ہوگی اسی کو سمجھیں گے سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے اس آیت میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے دنیا کے تمام لوگوں کو نظر انداز کیا یا ایو الناس نہیں کہا اور یا معاشر عرب نہیں کہا صرف اللہ تعالیٰ نے کس کو پکارا مومنوں کو یا ایو الدین آمنو اے ایمان والو بڑا اہم حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بہت بڑی چیز سے آگاہ کر رہے ہیں فرمایا ان اے مومنو ان من قبل مما یأتی یوم من قبل فیہ ان قلتوں ولا شفا اے ایمان والو ہم نے تم کو جو رزق حلال دے رکھا ہے ہم نے جو تم کو رزق حلال جتنے بھی انسان ہوں مالدار ہوں یا غریب کسی کے پاس زیادہ ہو یا کم وہ سب دیا ہوا اللہ رب العالمین کا ہے ایمان والو ہم نے جو تم کو رزق حلال دے رکھا ہے اس سے تم غریبوں مسکینوں دین کے کاموں میں خرچ کر لو خرچ کرتے رہو من قبل اتیا یوم قبل اس کے کی تمہارے اوپر ایک ایسا دن آ جائے تمہارے سامنے ایسا دن آ جائے کہ لا بے انفی ہے ولا خلہ ولا شفا نہ تو وہاں خریدنے سے کوئی نیکی ملنے والی ہے ولا شفا اور نہ تو کسی کے واسطے سے کچھ ملنے والی شفاعت سے کام بننے والا ہے ولا خلتن اور نہ تو دوستی سے کام بننے والا ہے نہیں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے آج دنیا میں آپ کا کوئی کام بگڑ جائے تو بنانے کے لیے یا تو مال کی ضرورت ہے یا مال نہیں بھی تو واسطے کی ضرورت ہے صاحب واسطہ ہمارا بڑا مضبوط ہے کیا خیال ہے نا نمبر تین ولا خلا دوستی اور یاری کام آتی دوستوں نے سنبھال لیا بلکہ کہا جاتا ہے وفادار اور بے وفا دوست کو مصیبت ہی کے وقت پہچانا جاتا ہے انسان دنیا کے پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ تین راستے اختیار کرتا ہے مال یا دوست یا واسطہ رب العالمین بیان فرمانے قیامت کا دن ایسا دن ہے جہاں یہ تینوں چیزیں بھی کام نہیں آ سکتی ہاں؟ یا آ منو ان قبل ایمان والو جو کچھ ہم نے اس حلال دیا ہے اس کو تم اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کر لو دین کے کام میں خرچ کر لو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کے خاتے میں جمع کرا دو کب نے اس کے کہ تم پر ایسا دن آ جائے یعنی قیامت کا دن کہ جہاں نہ تو کاروبار سے خرید سکتے ہو نہ کوئی تمہاری سفارش کرنے والا ہوگا صفات کام آئے گی نہ دوست احباب کام آئیں گے کام آئے گا وہ جو وہ مال جو تم نے زندگی میں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر دیا ہے باقی جتنا بھی مال ہوگا تیرے مال کام نہیں ہے کیسے کام آئے گا اللہ اکبر ایک موقع پہ اللہ سن نے فرمایا آدمی اس کے مال اس کے عمل اور اس کی اولاد کی مثال یہ ہے اللہ میں نے کئی بار حدیث بیان کی آپ نے ساتھ نمایا آدمی اور اس کے مال اولاد اور اعمال تینوں کی مثال یہ ہے ایک شخص نے کے پاس اس کا دوست آیا ایک پہلا دوست کہتا نا ماں کا فی حیاتی کا جب تک تم زندہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں جو چاہو ہم سے تم کر اللہ اکبر انا ما کا فی حیاتی کا جب تک تم زندہ ہو تب تک ہم تمہارے ہیں جو چاہو جیسے چاہو ہم کو استعمال کرو فیضا مت تمنی منی تمن کا لیکن جب تم مر جائے گا تو نہ ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہ تیرا مجھ سے کوئی تعلق بس سارا تعلق ختم کیا کہاں ہے بھائی بیٹا اپنا حصہ لے لیتا ہے بیوی اپنا حصہ لے لیتی بچے اپنے حصے لے لیتے ہیں پڑوسی اپنے حصے اور بال والا بیچارہ مٹی قبر کی مٹی میں جاتا ہے آپ نے شاہ فرمایا پہلا دوست کہتا نا ماں کا ہی حیاتی کا میں تمہاری زندگی بھر تمہارے ساتھ جب تک زندہ ہے جو چاہے ہم ہم سے کام لے لے لیکن مر جانے کے بعد ہمارا تیرا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جائے گا دوسرے دوست نے کہا انا ماں کفی حیاتی کا ہم تمہارے زندگی کے ساتھی ہیں کب تک وہ درخت دیکھو جب تک اس درخت تک آپ نہ پہنچا دیے جائیں تب تک ہم آپ کے ساتھی جو چاہو ہم سے لے لو لیکن جب آپ کو اس درخت تک پہنچا دیا گیا فلست منی ولست من فلست منی ولست من کا ہمارا تمہارا سارا تعلق ختم ہو جائے گا تیسرے نے کہا میں تمہاری زندگی میں ہوں مرنے کے بعد بھی رہوں گا کام آؤں گا آپ نے شاخ رمایا پہلا دوست جس نے کہا جب تک زندہ ہے جو چاہے ہم سے کام لے لے مر موت آتے ہی ہمارا تیرا سارا رشتہ ختم ہو جائے گا یہ انسان کی زندگی بھر کا کمایا ہوا مال ہے نمبر دو جس نے کہا میں اس درخت تک عام طور پر قبرستان میں درخت ہوتے ہیں تو قبرستان کی طرف اشارہ کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں مرنے کے بعد بھی رہیں گے لیکن کب تک جب تک کہ اس درخت تک نہ پہنچا دیا جائے یعنی نہلا دلا کے جب قبرستان تک پہنچا دیا جائے گا تو قبر میں تجھے اکیلا جانا پڑے گا ہمارا تیرا سارا تعلق ختم یہ انسان کی پیاری اولاد ہے بس آخری چیز جو ہے میں مرنے کے بعد ہی تیرے کام آؤں گا یہ انسان کے آمال صالحہ ہے یا ائی نامو ان سے من قبل من قبل بے ان ولا شفا اب مرنے کے بعد قیامت کے دن انسان نے اپنے زندگی میں جو نیکیاں یا جو مال صدقہ کیا ہے وہی مال کام آئے گا دوسرا مال اس کے کام نہیں آ سکتا اس لیے ول کا فرو نہ اور کافر ہی اصل میں ظالم ہیں ایک دوسرے مقام پر اسی صورت البقرہ میں اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ دین سے بلکہ اس سے پہلے ایک آیت اور اسی معنی کی ہے سورہ ابراہیم کے اندر تیرہویں ہم اے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے نبی کل عبادی اللہ دینو یوکی ہوں سر رہا من قبل این بے ولا خلال وكل وکلے الذين آمنوا اللہ اکبر کتنا بڑا پیغام الہی ہے لیکن لوگوں کو احساس نہیں جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے خوشحال بنایا ہے ان کے لیے کتنا بڑا اللہ تعالی کا پیغام وکل عبادی اللہ دین آمنو اے ہمارے نبی ہماری ام اپنے میرے بندوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دیں اور کون بندے اللہ دینا آمنو ایمان بےمانوں کو نہیں بےمانوں کو کیا پڑی ہے اللہ تعالیٰ تو فکر زیادہ کس کی کرتا ہے ایمان والوں کی یہ بےچارے جہنم میں نہ جائیں وہ کل عبادی اللہ ددین ہمارے نبی میرا پیغام پہنچا دیں میرے پیارے ایمان والے بندوں کو کیا پہنچا دیں یقین اس طرح کی نماز کی پابندی کرتے رہے وہ نماز نہ ترک کرے نماز میں کوئی کوتا ہی نہ کریں ویم سے قوم امار اور ہم نے جو ان کو رزق حلال دیا ہے ظاہری اور پوشیدہ ہر طور پر وہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے رہیں کب تک من قبل ان اتیا یوم بے بیع ہی ولا خلال اس دن سے پہلے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس میں نہ تو کہیں مال سے بزنس کر سکے گا اور نہ تو کوئی دوستی اس کو فائدہ پہنچائے گی سورت البکرا کی آیت اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ جو بھی ہم نے رسک دیا ہے اس کو کیا کریں اللہ تعالیٰ ہماری راہ میں خرچ کریں اور خرچ کرنے میں فائدہ تمہارا ہے ایک خرچ کرو گے تو کم سے کم اللہ سات سو تم کو عطا کرے گا تمہارا فائدہ ہے اب سورت البقرہ کی آیت بڑی اہم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دین آمنو اللہ دین سے کونا امرا بل بن اللہ اکبر فلاحم ولا خوف عليهم ولا هم یادین الذين سے کو بالليل والنهار اللہ فرماتے ہم نے جس کو رزق دیا ہے ہمارے دیے ہوئے رزق کو ہمارے جو بندے خرچ کرتے ہیں رات میں اور یعنی خرچ کرنے کا کوئی ٹائم محسوس نہیں ہے میں نے بس اتنے بجے تک اس کے بعد سے میں کسی کو نہیں دوں گا نہیں ہو سکتا ہے ضرورت مند رات کو دو بجے آ جائے آپ کے پاس بھائی نہیں نہیں بھائی تقسیم کرنے والا ہم ٹائم ٹیبل ہمارا ہے نہیں اللہ کے نیک بندے جو ہیں ایمان والوں کو دراصے دو اللہ اللہ سے کون آمو بل میرے ایمان والے محبوب بندے جو اپنا مال میرے دیے ہوئے رسکوں کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں سر ہر وقت لے رہا سبرات ہر وقت چوبیس گھنٹے ہاں، ٹوینٹی ہاں آج کل بڑا اس کا چرچا ہے نا وہ بڑی سپر مارکیٹ بڑی کامیاب پٹرول پمپ بڑا کامیاب وہ آفس بڑا کامیاب ٹوینٹی فور آور دیا جائے میرے بھائی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ٹوینٹی فور کا معاملہ پیش کیا ہے کس کے لیے بزنس کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اللہ دینا ان سے کون آم والا یہ تو چوبیس گھنٹے نمبر دو سر رموالہ لیا ہر حالت ہر ہر طرح سے اللہ اکبر قرآن پاک کی آئے آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت جامع ہر وقت اور ہر حالت میں نہیں سمجھے یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو تھوڑا زیادہ دیا ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو دن رات ہر وقت اور ہر حالت میں اس نے فرمایا سر آلانیا سر روانیہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ظاہری کر ظاہر کر کے اور پوشیدہ طور پر اب ایک تو ہے نئی لمن نہ اور سروں والانیہ سے ہر حال ایک ہر وقت اور ہر حالت میں اسی لیے بعد لوگ نقل کرتے اللہ اکبر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت چالیس ہزار درہم آ گئی کہا کتنے بھائی آج کے کتنے ہو جائیں گے چالیس ملین کیا بنیں گے ارے بن جائیں گے بھائی کتنی عمر ہو گئی آپ کی تو آپ کہاں رہنے والے ہیں کہاں کے حیدرآباد سے بامبے آنے کے لیے کتنے پہنچتے تھے آپ دس روپیہ دس روپیہ آج کتنا آج ایک ڈیڑھ ہزار لگے گا سوچا ہم پہلا سفر لمبا کیے تو اڑتیس میں اڑتیس روپے میں کتنے میں اڑتیس روپے میں اور انڈیا کی سب سے مشہور ٹرین اڑتیس اور آج اسی کے لیے ڈھائی ہزار دینا پڑتا ہے تو آ ابو بکر کا زمانہ ڈیڑھ ہزار سال ہے اگر ان کے پاس چالیس ہزار تھے تو کتنے ہو جائیں گے کم سے کم چالیس ملین کیا ملین کے آگے بھی ہو سکتا ہے بلین بنا لو اللہ اکبر کوئی معمولی رقم نہیں تھی تو وہ چالیس ہزار چالیس ہزار درہم آئے اللہ اکبر دس ہزار اٹھایا دن میں انہوں نے تقسیم کیا کب تقسیم کیا دن میں تقسیم کر دیا اللہ ملتے آ گئے جو آتے گئے ملتے گئے دیتے گئے رات ہو گئی سوچا کہ دن میں تو میں نے صدقہ کیا ہے ارے اب پوشیدہ طور پر صدقہ کریں تو دس ہزار لیے کیا کیا انہوں نے ہاں؟ رات میں دس ہزار دن میں دس ہزار رات میں دس ہزار دیا سمجھ میں عام لوگوں کو برا برا کر کے اور دس ہزار دیا تو ایسا صدقہ کہ ایسی بند مٹی دی کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے لوگ کہتے ہیں اس موقع پر اللہ نے آیت نازل کی یہ ہے ابو بکر کا مقام مرتبہ اللہ دین ان سے کون ہوں دل ڈیلی ون نہاری سرن و الانیتان ابو بکر صدیق کا کمال یہ تھا دس ہزار دن میں دس ہزار رات میں دس ہزار ظاہری طور پر دس ہزار رات دارانہ طور پر سیدھا طور پر اور لذیذ کو نام اللہ اکبر جو لوگ ہر ہر وقت ہر حالت میں اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں فلاح اجر ہوم اندر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ان کے رب کے پاس رب العالمین کو اجر دیں گے اور کتنا دیں گے اس کو صرف ایک واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک اندازے سے اللہ اکبر ایک صحابی نے اللہ اکبر یہ بلکہ بات بڑی لمبی ہو جائے قرآن پاک کی اتنی آئے کہ ایک انسان ہے نبی السلام نے ایک موقع پر آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی مسافر ہے یا رسول اللہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے مجھے جانا ہے اور میری اونٹنی مر گئی جواب دے چکی ہے میں پیدل نہیں جا سکتا اتنا لمبا سفر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ساتھ رمایا بھائی کسی کے پاس ہے یہ ابھی غربت کا زمانہ تھا کسی نے نہیں کہا ایک صحابی کہنے کے یا رسول اللہ فلا ابن فلا بڑا سخی ہے اس کے پاس اگر چلا جائے یہ تو اتنی وہ دے دے گا بڑا نیک آدمی ہے اللہ اکبر اللہ سے فرمایا یہ مسافر کہاں بھٹکے کہ تم اپنے ساتھ لے جاؤ پہنچا دو اس کے ہاں تک جتنا اس کو سواب دینے کی ملے گا تم اس کو پہنچاؤ گے اتنا یہ سواب اللہ تم کو عطا کر دے گا ارے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس طرح سے فدر و کرم کرنے والا چلے گئے خوشی سے گئے اونٹنی ان کو مل گئی مل گئے بھائی یہ مسافر ہے اس کو ایک اونٹنی کی ضرورت ہے اللہ رسول کے مجلس میں سوال کیا کسی کے پاس نہیں تھی آپ دے سکتے ہاں ایک اونٹنی دے دو لے لیا چلا گیا آپ نے ساتھ میں جب آنے کے بعد بتایا رسول اللہ یہ اونٹنی مل گئی بڑے اچھے آدمی کے پاس اس نے ہمیں پہنچایا تو آپ نے دو چیزیں بیان کی نمبر ایک ادال ہی ایک ہے نیکی کرنے والا دوسرا نیکی تو نہیں کرتا لیکن نیکی کی راہ بتا دیتا ہے تو ہر بتائیے لوگوں سن لو اب دال ارغ خیر نہیں نیکی کی راہ بتانے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو اگر ثواب دیتا ہے یہ اس لیے بتایا گیا تاکہ ہم اور آپ بھی بڑا ہمت سے کام لیں لوگوں کو خود نہیں مدد کر سکتے تو مدد کرنے کی جگہ بتائیں اللہ چھپائے نہیں اللہ اگر دوسری بات آپ نے کیا ساتھ مایا اے لوگوں ایک اونٹنی جو اس نے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے سات سو اونٹنی مال سے لدے ہوئے اس کو جہاں جنت میں مل رہے ہیں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ بہت فلوم اجر ہوں اڈا وین سے کون اموال ہوں بلئی ون نہاری سرو فلاحم نیتن اجر ہوں رب پھر ان کے سے ان کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور موت کے وقت نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ مستقبل کا کوئی ڈر ہوگا اللہ اکبر یہ کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی صدقہ خیرات کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ متقین کے علامت اور نشانی بیان کی گئی ہے وہ سارے اللہ یہ ہے لوگوں وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس جنت کی لمبائی چوڑائی ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے اور وہ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کیا ہے اور متقین کون ہے متقین کی سب سے پہلی خوبی ہے اللہ ان سے کون سر وزرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب تمام لوگوں کو خرچ کرنے والا بنائے میرے بھائی اللہ حضرت ہے صحابی کرام بہت سارے واقعات ہمارے سامنے اللہ ہو گئے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیس ہزار درہم کسی نے بھیجا کتنا تیس ہزار درہم پورا تیس ہزار درہم شام ہونے کے پہلے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کیوں میرے بھائی کیوں دنیا سے زیادہ ان کو اپنی آخرت بنانے کی فکر تھی اور ہمیں زیادہ فکر کس کی ہے ہاں؟ نہیں اپنی دنیا سے زیادہ اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی فکر ہے اس لیے بیٹی کو بڑھا بیٹی کو اگر کوئی ایسا کورس بھی کرانا پڑ جائے جس کی بنا پر وہ بے حیا بے پردگی میں رہے جب بھی کوئی بات نہیں ہیں اس کی دنیا ہم سوار دیں گے بیٹی کو اتنا ہم نے پہا دیا ہے داماد انڈا لگنا لولا بھی رہے گا تو یہ کما کے کھلائے گی بے غیرت بے شرم پہلے ہی تمہاری نیت اتنی خراب ہو گئی کہ داماد گھر میں بیٹھے اور بیٹی کہاں جائے کمائے ارے تو ہندو بھی شاید نہ سوچتا جتنی گھٹیا سوچ تیری کلمہ پڑھنے والوں کی میرے بھائی آج مسلمان اپنے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے اولاد جوان اولاد داہی رکھ لے تو دوستوں سے پہلے کس کو اعتراض ہوتا ہے ماں باپ ہوتا ہے بیٹی اگر پیدا کرنے لگے تو سب سے پہلے کس کو اعتراض ہوتا ہے ماں کو اعتراض ہوتا ہے یہ ساری خباست جو ہمارے دلوں میں آ چکی ہے اس قدر ہو گئے کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ساری فکر ہم کو کہ اپنے اور اپنے سے زیادہ اولاد کی دنیا کی اور ابھی آپ نے سنا اولاد کیا کہیں گے دیوی بس درخت تک تو چلیں گے اس کے بعد آپ جانے آپ کا کام جانے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا صحابہ کرام کی نگاہ اس سے زیادہ وہ قبر کے کھڈے تک کی رہتی تھی ایک لمحے میں تیس ہزار چالیس ہزار درہم انہوں نے سب تقسیم کر دیا اس سے بڑی حیرت کی بات اللہ ہو اگر مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے زہد ان کا تکوا اور ان کی فکر آخرت میرے بھائی ان کے پاس مال کی کمی نہیں تھی امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ طبقات میں امام زہد حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے اندر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ تذکرت الحفاظ کے اندر اللہ اکبر ایک موقع پر امیر المومنین معاویہ رضی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ اشرفی کتنا پھر وہی طرح سوچو آج سے چودہ سو سال پہلے ایک لاکھ کتنا رہتا ہوگا اللہ آپ کے بچپنے کا ایک لاکھ جو تھا آج کا ایک ملین بنا ہوا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تو اتنی پرانی رقم ایک لاکھ درہم بطور توحفے کے بھیجا اور روبے سے تھیں ان میں رضی اللہ تعالیٰ در ربی اللہ تالانہ کہتی ہیں نہ جب آیا تو میں عائشہ رضی اللہ تارانہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ایک لاکھ اشرفی سونے کی آئی معمولی رقم نہیں دمشق سے آئی اور ان کے سامنے رکھا گیا اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی میں ان کی مہمان تھی کہتی افطار کے وقت روٹی اور چٹنی سے چٹنی سمجھتے ہیں نا روٹی اور چٹنی سے افطار کیا اور خود ہم کو کرایا کیا ہوا کہتی ہے جیسے ایک لاکھ درہم آیا انہوں نے شام کو گوشت منگائے اس کا بھی خیال نہ رہ گیا ان کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے تقسیم کر دیں رفتار ہو آ کا وقت آنے سے پہلے پہلے ایک لاکھ درہم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کرا دیا اور ہم کو اگر مل جائے تو ہم کیا سوچیں گے کیوں دنیا ہمارے دلوں میں اللہ اکبر حیرت ہوتی ہے ام میں تر کہتی میں نے کہا امی جان ارے کم سے کم آج سو روپیہ کے پاس آ گیا تھا آج گوشت مکانی ہوتی کنک اللہ کے بندی تم بھی ابھی یاد دلا رہی ہو پہلے یاد دلا دی ہوتی تو وہ بھی کر دیتی تیری بھی اللہ اکبر ایک دوسری روایت ہے ماہ اکبر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس ہزار درہم ان کے پاس آئے لیکن نوکرانی کہتی کیا ہے چالیس ہزار درہم تقسیم کر رہی تھی اور اپنے کمیز میں تیمل لگا کر کے کمیز سی تھی یہ کیوں کس لیے میرے بھائی حل بھی نہیں ان سکون اموالہ ہوں بلند اجر ہوں ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان کے نزدیک آخرت کا معاملہ سب سے مقدم ہوتا تھا اسی لیے رب العالمین ایمان والوں کہتے ہیں الدین آمنو اے ہمارے نبی میرے ایمان والے بندوں کو بتا دیں کہ ہم نے جو دیا ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ کر لیں قبل اس کے کہ وہ قیامت کبھی نہ جائے جہاں نہ کوئی تجارت کام آ سکے گی نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی نہ مال دنیا کے اندر چھوڑ کے گیا وہ کام آئے گا صرف کام وہی آئے گا جو اپنی زندگی میں وہ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور سب ساتھیوں کو انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لینے کی توفیق دے باقی ان شاء اللہ اللہ من اليك